حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غسل جمعہ کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا دراصل کچھ لوگ مدینہ منورہ کی بالائی بستیوں میں رہتے تھے جو کئی کئی میل دور تھی وہ جمعے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے انہیں میل کچیل لگا ہوتا جب ہوا چلتی تو ان سے بدبو پھیلتی دوسرے لوگ اس سے تکلیف محسوس کرتے اس بات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم غسل کر کے نہیں آتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اسی